بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے عقلمند کا چلن ہو